وکی اور ابو اسامہ نے مزار سے حدیث سنائی انہوں نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی اتنا فرق ہے کہ وکی کی روایت کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا عطا کی گئی ہے اور ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چھیانوے